یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ انہیں کے ہیں ہمیں ابو خیسمہ نے ابو زبیر سے خبر دی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموال اپنے پاس رو کے رکھو اور انہیں خراب نہ کرو کیونکہ جس نے بطور عمرہ کوئی چیز دی تو وہ اسی کی ہے جسے دی گئی ہے وہ زندہ ہو یا مردہ اور اس کے وارثوں کی ہے یعنی جب اس کو اور اس کے وارثوں کو دی گئی یا غیر موقع دی گئی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک